السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور مفتی انوار الحق صاحب جناب اچھا حضور خیریت ہے میں فضل احمد چشتی عرض کر رہا ہوں آپ سے وعدہ کیا تھا اچھا اچھا جی جی یاد آ گیا پاکستان سے نا جی جی پاکستان سے وہ سلام رضا کے شعر کے متعلق گفتگو ہوئی تھی جی جی میں وہاں سے آنے کے بعد آٹھ اسٹیشن میں ایسا مسئلہ مطلب ہوں یہ جی۔ ابھی تک مجھے آخر ٹھیک نہیں ہو پائی ہے بہت دوائیں بدل دی اچھا اور جی بارگاہ آلات میں حاضری نہیں ہو پائی اچھا اچھا جمع لگ رہی ہے آپ باہر اجالا دیکھتے ہی اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یا فرمائے ہمارے فرزند نے آپ کو اس کو دیا تھا میں نے استخارہ پڑھا ہے اچھا شہر استخارہ میں نے دریافت کیا جی۔ یہ شہر سرکار کی شان میں ہے تو فرشتوں نے ہمارا کیا کہ نہیں یہ سیاب کرام کی شان میں ہے تو تعلق سے ہے سبحان اللہ تو مطلب ہے ہماری توجہ صحیح رہی ہے تو بالکل صحیح تائید ہوئی آپ کی الحمد للہ الحمد للہ تو سہارا پڑتا ہوں مطلب باہر آپ کی پاکستان سے جرمن سے کویت سے امریکہ سے انگلینڈ وغیرہ سے فون آتے رہتے ہیں اچھا۔ لوگوں سے اچھا میں نے اللہ کے حکم سے تصویر فرشتے تشریف لے آتے ہیں اچھا۔ تینتیس گیارہ گیارہ گیارہ سال کے تین پیریڈ گزرے تینتیس سال میں یہ عمل مجھے حاصل ہوا ہے اچھا تو حضرت آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی اور کن حضرات سے بریلی شریف میں میں نے سمبر میں تعلیم حاصل کی ہے بریلی شریف میں بھی اچھا تو کون کون سے حضرات سے آپ نے استفادہ فرمایا ہمارے اساتذہ کرام نے اعلیٰ حضرت کے مرید اور حضور حضرت السلام کے خلیفہ اور مفتی محمد اجمر شاہ صاحب سمبلی اچھا۔ جن کے داماد تھے نا آپ کے پاکستان مثال ہوئے صاحب جی جی, جی۔ اور مفتی اجمل صاحب رحمہ اللہ جی جی جی جی مفتی محمد عبدالسلام صاحب میرے استاد ہیں اور امتحان لینے میں امام النحب اللہ سی غلام جیلانی میرے تھی اور محدث سے مرادآباد کے شیخ و تفسیر حضرت مولانا حاجی مبیر الدین صاحب محدث امروہی اور مصنف قانون شریعت حضرت علامہ شمس الدین جون پوری اور یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی جن مصطفیٰ وغیرہ لکھی ہے جی جی جی جی سبحان اللہ جانتے ہوں گے جی جی جی اور منظر اسلام کے شیخ الحدیث حضرت مولانا احسان علی صاحب مظفرپوری اچھا حضرت اس کے ساتھ یہ بھی ایک عرض ہے معمولی سی سرکار مفتی احمد اللہ تعالیٰ بخاری شریف ختم کرایا تھا اچھا سبحان اللہ حضور مفتی احمد اللہ بخاری شریف ختم کرایا تھا مبارک مبارک سبحان اللہ حضرت سمجھ اجازت خلاف عطا فرمائی سبحان اللہ بات میں اچھا حضرت ایک گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ہے کہ عید الفطر کے متعلق وہ دو تشبیہیں ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن آزادی منایا جاتا ہے سمجھ آ گیا جی اگر ہندوستان پاکستان آپ چودہ چودہ میں آزادی یوم آزادی جاتا ہمارے پندرہ میں جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے عید الفطر منانے کے متعلق عید الفطر جی جی عید الفطر منانے کے متعلق یہ کہتا ہے تشبیہ کے طور پر ذکر کرتا ہے تمسیل کے جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن آزادی منایا جاتا ہے اس تشبی کے اندر تمثیل کے اندر آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے تو آزادی سے جی ہے ہاں تو اس میں کوئی کفر والی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ ظالم حکومت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیح اور چنگل سے رمضان کو تشبیح جی اگر ایسا کر کہتا ہے کہ رمضان شریف کو گویا چنگل ظالم کا تسلط جی جی قرار دیتا ہے ہے معاذ اللہ شریف جی اس کی عبارت سے جی، جی۔ اس کی عبارت سے تو یہ تشبیح نکل رہی ہے نا جی ظاہر تو عبارت سے یہی معلوم ہو رہا ہے نا یعنی یہ کفر ہے لزوم کفر تو یہ بن رہا ہے نا جی بالکل بن رہا لزوم کفر اسی وجہ سے مراد آباد مراد آباد کے جامعہ نعیمیہ اور بدایوں کے مفتیان نے اس عبارت کے کفر ہونے پر فتویٰ دیا ہے وہ آپ کے پاس پہنچا ہے جو ابلیس کا رقص ہے تو ابلیس کا رقص ایک کتاب ہے وہ آپ کے پاس پہنچی ہے تو اس میں اچھا آپ کے پاس ہے تو یہ اس کا آپ نے مطالعہ کیا ہے اس کا پورا مطالعہ دیکھا ہے اچھا تو اس کے اندر مطلب متفق نہیں ہوں اچھا ہاں، میں ہوں کو جی،, جی محدود دائرہ کر دیا ہے جی اس کتاب کے مصنف نے کو بہت محدود رکھ دیا دیا اس کے اندر یہ جو بات لکھی یہ بات دو مفتیان سے کی طرف سے لکھی ہوئی ہے بدایوں اور مراد آباد سے جو فتوا آیا اسی جی۔ کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تشویح بنتی ہے اور کفر بنتا ہے اس میں ایسے جب یہ میں یہ میں پڑھ رہا ہوں نا حضرت یہ کتاب ہے اچھا، اچھا، اچھا۔ فیضان سنت کتاب ہے نا جی جی فیضان سنت کتاب ہے نا جی دعوت اسلامی والوں کی ہاں جی ہاں جی۔ اس کے سفا نمبر بارہ سو ستاسی سے یہ میں پڑھ رہا ہوں ہاں، دیکھیے جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن آزادی منایا جاتا ہے یہ عبارت تو اس میں موجود ہے اور پھر دوسری بات یہ لکھا ہے آگے پھر نیز جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی دو تشبیہیں انہوں نے دی ہیں نا پہلی وہ ذکر کی ہے پھر دوسری یہ تمثیل ہے تو پہلی پر جو ہے انہوں نے بدایوں والے اور مراد آباد والوں نے پہلی تشبیح کو گفر کرا سر یہ اس میں ہے آپ اس میں پڑھے نا جی یہ جو ہے نا ابلیس کا رقص اس میں یہ ہے جی جی جی جی یہ ابلیس کا رقص سفا دکھانا یہ سفا جی یہ ہے صفحہ نمبر حضرت ایک سو اٹھارہ ایک سو اٹھارہ جی میں دیکھتا ہوں اس کو بھی دیکھیں اور پھر ایک اور بات ہے حضرت یہ جو ہے نا یہی فیضان سنت اس کے شروع میں ایک شکرانے کا خط ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس جماعت کے متعلق کہ یہ جماعت مسلمانوں میں فرقہ واریت کے خلاف ہے اور انہوں نے یہ فخر فخریہ طور پر چھاپا ہے ہاں، یہ بات خطرناک ہے جی اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر حق کی پہچان ہے نا مولانا مراد آبادی علیہ رحمت کی صدر الفاظ کی جی۔ حضرت ہاں۔ جی یہ کتاب ہے حق صدر صدر الفاظ رحمہ اللہ کی نہیں ہے حق کی پہچان جی تو اس پر پابندی ہے نا ادھر ہمارے پاکستان اچھا آپ کے یہاں جی جی ہم ادھر ہمارے یہاں پابندی جی جی پاکستان میں پابندی ہے سرکاری طور پر جی اور ان کے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں میں فرقہ وارد کے بالکل خلاف اس پر پابندی ہے اس پر پابندی جس کتاب میں یہ ہے کہ یہ اہل سنت مذہب حق ہے باقی سب باطل اس پر پابندی ہے اور ان کی طرح ان کو تحسین اور شکرانے کا یہ خط آ رہا ہے تقریری کہ مسلمانوں میں پھر قبارت کے یہ خلاف ہوا ہے اچھا۔ جی بھی خطرناک ہے جی یہ اس بات پر غور اگر یہ فیضان سنت نئی آپ کے پاس ہے فیضان سنت اس وقت نیا چھاپا جو ہے فیضان سنت بھی ہے فیضان سنت نیا چھاپا جو ہے نا اس کے اندر شروع کے اندر جو خط ہے نا انگلش میں نئے کے اندر یہ شامل ہے جی کیا رہی ہے خلاف ہے تو ہاں تو ہاں تو کسی تبدیل نہ کرے سلح کلی ہوا ہی ہوا پھر ہاں سلح کلی والا یہ ادھر کرتے ہی نہیں ہے حضرت یہ آپ کو معلوم اسی وجہ سے ان پر جی۔ اطمینان کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کوئی سوارے کے خلاف میں دیکھتا ہوں اس کو جی ان باتوں پر غور کر کے پھر میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو تکلیف دوں گا بڑی مہربانی بڑے خدمت کا مقدمہ قریب خانے پر قیام فرمائے آپ کی دعوت ہے جب تک بھی آپ رہیں جی ضرور لائی لائے اور قریب خانے پر قیام فرمائے جب تک بھی یہاں رہیں تو مجھے ہمارے ساتھ مندی ہوگی خوش رفیے بھی آپ جیسے جی۔ آپ کو وہ خدمت کا موقع ملے جی اور آپ کو ماشاء اللہ رضی شرف ہے ان شاء اللہ بڑی مہربانی الحمد للہ مشغلہ ہے اللہ ترجمانی اور اشاعت کا بغیر ہمارے لکھی ہے میں نے ہمارے حضرت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں شدید مخالفت ہو رہی ہے مولویوں کی طرف سے جماعت و تنظیموں کی طرف سے کہ ہم امام اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت متشدد تھے اس وقت ان کے شدت پسند میں پتاوا نہیں چل سکتے ہاں یہ کثرت سے یہ وبا ادھر پھیلی ہے حضرت یہ وبا کثرت سے ادھر پھیلی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار تو فخر سے فرماتے تھے جب کوئی پوچھتا آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ فرماتے تھے سنی حنفی دشمن نیچری ہوں اور ادھر نیچریت جو ہے وہ گھر گھر میں گھر چکی ہے اور مولویوں کے پاس پہنچ چکی ہے اب ہم جب نیچریت کے خلاف بولتے ہیں تو نیچریت کے دوست وہابیت کے دوست یہ سب بول پڑتے ہیں حضور میں نے تو بڑا پلپلا پر پایا آپ کے پاکستان کے علماء میں جی جی جی مدیشی میں آٹھویں حاضر تھی سال جی یہ عمرے سے آیا ہوں تو وہاں پر دیکھا اس سب نزدی نماز پڑھ رہے ہیں ترائی پڑھ پڑھ رہے رہے ہیں ہیں پنجاب کو نماز کیسے کیسے عالم ہے ہے سنی اللہ نورانی نے پڑھی نورانی صاحب جو تھا نورانی صاحب وہ حضرت پہ اتحاد کر کے مرا ہے نا جی سب کے ساتھ جی نورانی صاحب نہیں تھا نورانی جو ہاں۔ تھا نورانی شاہ احمد نورانی وہ تو اتحاد کر کے مرایا سمجھو بندیوں کے ساتھ آخری اتحاد ہوا اور پھر نماز بھی اچھا۔ پڑھی نماز پڑھی اور سب کچھ کر کے حضرت ہاں۔ جی اب یہی تو وجہ ہے نا ہماری اسی وجہ سے شدید مخالفت ہو رہی ہے یہاں پر کہ ہم اسلاف کے پابند ہیں اور وہ ظالم یہود نصارہ اور ان کے پابند بن چکے ہیں مجھے بجا معلوم نہیں معلوم تھی شام ہم تو ان سے شاکی تھے ازرمیا صاحب سے وہ تھے ہمارے باپ کے بیٹے خلیفہ آزاد کے فرزند تھے جی۔ اور انہوں نے استقبال کیا تھا لاہور کے اندر اور جی۔ یہ کیوں نو ناراض معمولی جی بات اختلاف ہو گیا کڑک مزاج کے ہونے کی وجہ سے جی۔ آج آپ نے بتایا کہ وہ ان سے اتفاق کر کے اتحاد کر کے مرے ہیں جی جی عالم جانتا ہے متحدہ مجلس ہاں۔ عمل حضرت متحدہ مجلس عمل بنی تھی پاکستان میں مشہور ہے پہلے ہاں. نو پہلے نو ستارے بنے تھے نو ستارے بٹو دور میں بنے تھے پھر اب متحدہ سے عمل بنی اور اسی حال میں حضرت اجلاس میں جا رہے تھے کہ راستے میں مرے ہیں اچھا ہاں، متحدہ کے اجلاس میں جاتے ہوئے راستے میں مرے ہیں اور حضرت قاضی حسین احمد کو کہتے تھے میرے بھائی ہیں یہ تو قاضی حسین احمد نہیں ہے بھابھیوں کا مودودی ہاں، جماعت کا مودودی کا بھائی اور بلکہ اس کے بیٹے کا نکاح ہے بلکہ اس کے بیٹے کی شادی میں حضرت شریک ہوئے تھے ہاں یہی تو رونا ہے یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ یہ صاحبزادگی میاں شیر محمد شرخ پوری فرمایا کرتے تھے اللہ بندہ بنایا صاحبزادہ نہ بنایا ہاں، ہاں، ہاں۔ میاں شیر محمد شرخ پوری رحم اللہ تھے نا جی جی جی ہاں آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی بندہ بنایا صاحبزادہ نہ بنا یہ صاحبزاد کی بہت دور اچھا، ہو گئی جی محمد شفیع اکاڑوی ہاں وہ کیسے رہے وہ کیسے تھے نہیں جی نہیں وہ بھی حضرت پلپلے وہ پلپلے جی۔ سے وہ جنرل خاص رہے ہیں حضرت اچھا شبی جی جی وہ شفیع کاروی صاحب ادھر خاص رہے ہیں مزید مرمرہ ملاقات ہوئی تھی میں جگہ لگاتے تھے ہاں جی جی اس کے علاوہ جو اصل بات ہے نا اتقادی لحاظ سے پلپلا پن کہ وہ نیچریت کے ساتھ متفق رہے ہیں نا ہاں۔ یہی تو مسئلہ ہے حضرت ماحول خراب ہے آپ کیا پاکستان کا انتہا درجے کا خراب ہے انتہا درجے کا بڑے بڑے عالم جو ہے مقرر بڑے مشہور آپ غلام رسول حضرت غلام رسول سعیدی کا نام سنا ہوگا ہاں سنا ہے غلام رسول سعیدی اب اس نے یہ جی۔ تفسیر لکھی ہے تو اس کے ایک سو تیرہ سفا ہے نا اپنا تین سو تیرہ اس پہلی جلد کے اندر لکھ رہا ہے امام اہل سنت کو بعض لوگ جی۔ کہہ کر پھر آگے لکھ رہا ہے کہ یہ حرکت زمین کے متعلق کہ پرانی لکیریں ہمارے بزرگوں کی تفاصیر صحابہ کے متعلق کہتا ہے پرانی لکیریں پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے ہاں۔, ہاں قرآن پھر آگے لکھتا ہے آگے لکھتا ہے کہ قرآن کی تفسیر اٹل سائنس کے مطابق کرنی چاہیے اچھا اور پھر یہ غلام لونڈی بنانے کے فعل کو وہ غیر مہذب کہتا ہے شرح مسلم میں اور اس دور کو مہذب اور رسول اکرم کے دور کو غیر مہذب کہتا ہے صلی اللہ تعالی حضرت یہاں تک تو یہ ادھر حالات بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ حضرات کو سایہ قائم رکھے حق پر رہیں اور حق پر حق ہی کی تائید میں رہیں بڑا معاملہ خراب ہے اچھا، یہ ہے نا عبد الرحیم ربانی ہاں کیا حال ہے یہ تو اجال الناس یہ تو حضرت اجال الرام ہے وہ تو نیچری بھی ہے اور اجال الناس بھی یہ تو پڑا ہوا ہی نہیں ہے نا پڑا ہوا نہیں ہے یہ ہوتا پڑتا ہے اور گوار اسے تفریح وغیرہ نا وہ قصور اٹا پٹاخ بک جاتا ہے جی جی ہاں کفریات بہت بکتا ہے ادھر ہمارے امام ہاں، تو مطلب ہے یہ شبیر شاہ حفظ ہو گیا فلاں فلاں کے کفریات تو عام ہے نا جی یہاں آیا تھا اچھا تو روافظ کے علاقے میں تقریر ہوئی تو اس کو کہا روافظ کر تو نہیں کیا اس نے ہاں یہ سلو کنی والے حضرت نیچری طبقہ یہ صرف ان کا وہی ذہن ہے جو سر سید نے کہا تھا نا کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے یہ مکالات سور سر سید میں ہے نا جی ہم اس کو تو سر سور کہتے ہیں ہم اس کو ہاں، ہم سر سید کہتے ہیں سر سید اچھا سر ہم ہم اس اس کا نام کا نام سر سور رکھا ہوا ہے اور ہم انداز یہ وہی ذہن بن چکے ہیں جو سکولی تعلیم ہے نا جی سکولی تعلیم یہی ذہن بنا دیتی ہے کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے یہی نیچریت کی بنیاد ہے نیچریت یہیں سے شروع ہوتی ہے نا جی پھر آگے لا مذہبیت لا دینیت جہاں تک چلی جائے وہ سر سور کی طرح پھر وہ آخر انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا جنا تہنا دوزہ پڑھی ہے آپ نے بے شک پڑھی ہے جی وہ ہمارے یہاں اس وقت بہن ہے انڈیا میں اللہ ادھر بھی ہے حضرت ادھر بھی بہن ہے لیکن ہاں، میرے پاس ہے الحمد للہ ہاں، میرے پاس میں تقسیم بھی کی راجستھان کی لاڈ جے پور میں جیسے جے پور شہر ہے نا جی وہاں بھی تقسیم کی فتح مفتی محمد طیب صاحب ہاں۔ وہ یہ حضرت شیخ شی اللہ اعلیٰ حضرت اللہ محمد علی خان رحمۃ اللہ حضرت کے خلیفہ